بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر 老乡。 صمد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق يبات बात साबित हो کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا جو سحر ہوا تھا وہ سحر جزئی تھا اور آیت کریمہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا اس میں جس سحر کا تذکرہ ہے وہ سحر کلی ہے سحر کلی اور سہر جزئی میں فرق یہ ہے کہ سہر کلی میں آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا اول فول بکتا رہتا ہے اسی طریقے سے اس کی پوری صحت تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے لیکن سہر جزی کے اندر ایسا نہیں ہوتا سحر جزی ایک بیماری کی طرح ہوتا ہے جس کا علاج بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے آپ پر جو سہر ہوا تھا وہ سہر جزی تھا اس کا ثبوت خود اسی حدیث میں موجود ہے جس کو میں نے پورا آپ کے سامنے رکھ دیا تھا اور اس حدیث میں لفظ مطبوب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر سحر جزی ہوا تھا اس لیے کہ یہ لفظ مطبوب در حقیقت لفظ مسحور کی جگہ پر لایا گیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مسحور کی تفسیر لفظ مطبوب سے کی ہے اور تبا کا مطلب ہوتا ہے ایسی بیماری جس کا علاج آسانی سے ہو سکے یہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ کیا سہر کا اثر ہوتا ہے اور اس سے آدمی متاثر ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ واقع سحر النبی کی حدیث کو کتاب الطب کے اندر لائے ہیں اور کتاب الطب ہی کے اندر ایک اور روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت دیکھ لیں وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہو قدیم رجلان من المشرق فخطبا فعجیب الناس لبیانہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا او ان بعض البیان سحر رواہ البخاری فی کتاب الطب حضرت امام بخاری صدی پاک کو کتاب میں ملا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دو آدمی مشرق سے آئے مدینہ میں انہوں نے خطاب کیا ان کا خطاب سن کر کے ان کی تقریر سن کر کے لوگ بہت زیادہ متعجب ہوئے فاجب الناس بیا نہما ان دونوں کی تقریر سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا لوگ حیرت پہ پڑ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمین البیان الصحرا بعض تقریریں جادو ہوا کرتی ہیں بعض بیان جادو کی سی کیفیت رکھتے ہیں جادو جیسا اثر ڈالتے ہیں اس میں دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ سحر کا اثر ہوتا ہے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے ان مین البیان صحرا جادو کا اثر مسلم ہے اور دوسری بات جو یہ معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ بعض سحر جو ہوتے ہیں وہ جزئی ہوتے ہیں اس سے آدمی کی صحت متاثر نہیں ہوتی اس سے آدمی کی عقل متاثر نہیں ہوتی جیسے ان دونوں آدمیوں کا بیان اگرچہ جادوئی تھا مگر اس کا اثر صرف لوگوں کی طبیعت کے اوپر اتنا پڑا کہ بس انہیں حیرت ہوئی اور انہیں بس تعجب ہوا تو سہر جزی کا ثبوت خود اس حدیث کے اندر مل گیا جو کتاب الطب کے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ اللہ ہے فقیح الامت رئیس الفقہ والمحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث سہر کو کتاب الطب میں لا کر کے ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے کہ سحر ایک بیماری ہے اور جب یہ بیماری ہے تو بیماری کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے اور بیماری کے لیے دوا بھی ہونی چاہیے دعا موزتین بتائی گئی اور دوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تجویز فرمائی دوا کیا ہے حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو بھی کتاب الطب کے اندر ہی لا رہے ہیں روایت اس طرح ہے وان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تصبح سبا تمرات عجوت لم اليوم السمن ولا سحر روا البخاری بھی کتاب اتب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو کوئی آدمی صبح کو سات اجوا کھجورے کھا لے تو اس کے اوپر اس دن جس صبح کو اس نے یہ سات اجوا کھجورے کھائی ہیں نہیں ضرر پہنچائے گا اس کو اس دن کسی زہریلے جانور کا زہر یا کسی جادوگر کا جادو گویا اجوا کھجوروں کے اندر سحر اور جادو کا علاج بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کا یہ دنیاوی علاج بتایا ہے دینی علاج دعا موزتین اور دنیاوی علاج سات اجوا کھجوریں صبح کے وقت کھانا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ یہ ایک قسم کی بیماری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہوئی آپ بخار میں مبتلا ہوئے آپ کو چوٹ پہنچی بہت ساری بیماریاں آپ کو لاحق ہوئی تو اگر سہر ایک بیماری ہے تو اگر یہ لاحق ہو گئی تو پھر اس پر اعتراض کی گنجائش کیا ہے جبکہ اس کی دوا بھی ہے دنیاوی اور شرعی دوا یعنی دعا بھی موجود ہے شہر کا اثر کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی دماغ کے اوپر ہوتا ہے کبھی نفس کے اوپر ہوتا ہے کبھی دل کے اوپر ہوتا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے جادو کے کرتب پیش کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں حضرت موسا کی کیفیت کا ذکر فرمایا حضرت موسا کو یہ خیال بند گیا ان کے ذہن میں ایسا خیال بند گیا کہ جیسے جادوگروں کی چھوڑی ہوئی رسیاں سانپ بن کر کے دوڑ رہی ہیں دو باتیں معلوم ہوئی کہ جادو کا اثر ایک تو دماغ کے اوپر پڑتا ہے دوسرے جادو کا اثر برحق نفس پر اس کا اثر پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاعت فرمایا فاؤ نفس ہی جسم موسا موسا اپنے نفس میں جادوگروں کے کرتب کو دیکھ کر کے ڈر گئے تو نفس پر بھی جادو کا اثر پڑتا ہے اور پہلے پارے کے اندر سورہ بکرا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاروت ماروت سے جادو جو لوگ سیکھتے تھے جادو کو ایک جگہ استعمال کرنے کا ذکر آیا کہ یہ لوگ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے تھے جادو کے ذریعے یو فرقون بہی بین المری وزی بہی کا مطلب ہے یہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے گویا اس کا اثر دل کے اوپر بھی پڑتا ہے کہ بیوی کا دل شوہر سے متنفر ہو جائے شوہر کا دل بیوی سے متنفر ہو جائے یہ تنفر کہاں پیدا ہوتا ہے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کا اثر قلب کے اوپر بھی پڑتا ہے دماغ کے اوپر جادو کا اثر نفس کے اوپر جادو کا اثر قلب کے اوپر جادو کا اثر اور صحت کے اوپر جادو کا اثر کہ آدمی کی صحت خراب ہوتی چلی جاتی ہے سوال یہ ہے کہ جادو کے اندر اثر کہاں سے آتا ہے جادو کے اندر اثر کہاں سے آتا ہے کہ اس سے آدمی متاثر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے وما ہم اللہ اللہ یہ لوگ جادو کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو جادو کے اندر اثر اللہ نے ڈالا ہے دوسرے ہر ایک کے اوپر جادوگر چاہے تو جادو نہیں کر سکتا اللہ جس کے اوپر چاہے جادو کا اثر ہوگا اللہ نہیں چاہے گا لاکھ جادوگر جادو کرے اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا یہ باتیں اگر واضح طور پر سمجھ میں آ گئی تو جو آدمی حدیث سحر کا انکار کرتا ہے جیسا کہ منکر حدیث حدیث سحر کو تسلیم نہیں کرتا اس سے یہ پوچھا جائے کہ اولن تو یہ حدیث حدیث سحر سور فرقان کی آیت ان تتبعون اللہ رجلم مسہورہ سے ٹکراتی نہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ آیت اور حدیث میں تعارض ہے یہ تعارض تیرے دماغ کی پیداوار ہے ان تتبعون اللہ رجلم مسہورہ میں سہر کلی کا بیان ہے اور نبی پر جو جادو ہوا تھا اور جس حدیث میں نبی پر جادو کا ذکر ہے وہ جادو وہ سحر سحر جزی ہے لہذا آیت میں اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے ایک سوال اور رہ جاتا ہے سوال میں خود کرتا ہوں آخر نبی پر جادو کا اثر کیوں ہوا اللہ تعالی چاہتا تو آپ پر لبید ابن آسم کے جادو کو چلنے نہیں دیتا آپ کے اوپر جادو کا اثر کیوں ہوا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کو جادو کے ذریعے آزمایا گیا اس لیے کہ نبی امتیوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے آپ کے اوپر جادو کیا گیا آپ کو جادو کے ذریعے آزمایا گیا اگر آپ پر جادو نہ ہوا ہوتا تو موزتین کے بارے میں پتا نہ چلتا کہ موزتین کے اندر جادو کو ہٹانے کا اثر موجود ہے اور دوسرے یہ نہ معلوم ہوتا کہ اجوا کھجوروں کے اندر جادو کا علاج موجود ہے اور اگر آپ پر جادو نہ ہوتا تو یہ معلوم نہ ہوتا کہ جادو ایک بیماری ہے جس کے لیے دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے امتیوں کو تعلیم دینا تھا کہ امتیوں کو بھی اس طریقے کا اثر ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے تو کہیں آدمی یہ نہ سوچے کہ شہر کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے اگر کسی امتی کو شہر ہو جائے تو سحر کا وہی علاج کرے جو نبی نے کیا اور سحر کا اثر انہی چیزوں سے زائل کرے جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زائل کر دینے کا حکم دیا گیا تھا یوں آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا ورنہ اللہ چاہتا تو لاکھ نبی ابن آسم جادو کرتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر نہ ہوتا یہاں ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ آدمی شہر جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا دوا نہ کرتا جبکہ بیماری کے اندر علاج ضروری ہے اس لیے کہ ہر معاملے میں آدمی کو تدبیر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے آدمی بیمار ہو تو تدبیر کرے اور تدبیر علاج ہے ایسے ہی کسی کو جادو ہو جائے تو نبی نے بتایا کہ چپ چاپ بیٹھ نہ جائے بلکہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے گویا کہ توکل کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے یہاں تک کہ شہر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسے تدبیر نہیں چھوڑنی چاہیے اس لیے کہ تدبیر کا چھوڑ دینا یہ توکل کے منافی ہے توکل یہ ہے کہ آدمی تدبیر اختیار کرے اور معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ پر چھوڑ دے اب آگے بڑھتے ہیں منکرین حدیث ایک اور بزام خود گہرا اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض یہ ہے کہ محدثین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال اور اقوال کو بچش میں خود نہیں دیکھا جیسا جس نے بیان کر دیا محدثین نے اٹھا کر کے اپنی کتابوں کے اندر نقل کر دیا اور حدیثوں کے نام سے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ان کا لکھنا اور ان کا پیش کرنا اس وقت معتبر ہوتا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور اعمال کو بچش میں خود دیکھا ہوتا انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں بس جس نے جو بتایا چپ چاپ لکھتے گئے اور حدیث کے نام سے لوگوں کے سامنے اسے پیش کر دیا بظاہر یہ اعتراض بہت ہی اہم معلوم ہوتا ہے حالانکہ اس اعتراض کے اندر بھی کوئی جان نہیں ہے ذرا غور فرمائیے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں امر کو فلاں چیز کو بچش میں خود دیکھا ہے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں امر کو ایسے شخص سے سنا ہے جس نے اس امر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو چاہے آدمی نے سنا ہو چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو سچ یا جھوٹ ہونے میں دونوں کے دونوں برابر ہیں آدمی یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فلاں کو اور ایک آدمی بولتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو ایسے آدمی سے سنا ہے جس نے وہ فلاں چیز اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سچ اور جھوٹ ہونے میں یہ دیکھنا اور سننا دونوں برابر ہے اعتبار کس کا ہے نقل و بیان میں مدار قبولیت و اعتبار عدل اور ضبط کو ہے اگر نقل کرنے والا عادل اور ضابط ہے تو چاہے اس نے سنا ہو تو اس کی خبر مفید للعلم یقینی ہوگی اور چاہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور دیکھ کر کے کوئی بات بتا رہا ہو تو اس کا یہ بتانا مفید للعلم یقینی ہوگا گویا کہ نقل و بیان میں مدار قبولیت و اعتبار ناقل کے عدل و ضبط پر ہے ناقل جو نقل کر رہا ہے چاہے دیکھنے والا چاہے سننے والا اگر وہ عادل اور ضابط ہے تو اس کی خبر معتبر مانی جائے گی اور اگر عادل اور ضابط نہیں ہے تو اس کی خبر معتبر نہیں مانی جائے گی یہ عادل اور ضابط کیا ہوتا ہے آئیے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں حدیث صحیح ہونے کے لیے پانچ شرطیں ہیں جس میں تین شرطیں وجودی ہیں اور دو شرطیں عدمی ہیں تب جا کر کے حدیث صحیح ہوتی ہے حدیث صحیح کے لیے پانچ شرطیں ہیں جس میں تین شرطیں وجودی ہیں اور دو شرطیں عدمی ہیں تین وجودی شرطوں میں سے پہلی شرط ہے اتصال سند سند متصل ہو جیسے مزنی روایت کرتے ہوں مزنی ان شافعی ان مالکن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لنک ہے دیکھیں آپ موزنی روایت کرتے ہیں امام شافی سے امام شافی روایت کرتے ہیں امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں امام سے اور امام نافے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے یا یہ کہتے ہوئے سنا ہے موزنی کے شیخ ہیں استاد ہیں امام شافعی امام شافی کے استاد ہیں امام مالک امام مالک کے استاد ہیں امام نافے امام نافع کے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر یہ اتصال سند ہے بیچ میں کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہے یہ حدیث صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے اتصال سند دوسرے عدل راوی عدل راوی کا مطلب کیا ہوتا ہے یقون راوی مسلمن عاقلن بالغن تقین صالحا للروایا لا فاسقن فاجرا ولا بدعیہ یہ آٹھ شرطیں ضروری ہیں روایت کرنے والا چاہے وہ سن کر روایت کر رہا ہو چاہے وہ دیکھ کر کے روایت کر رہا ہو آٹھ شرطیں اس کے اندر پائی جانی ضروری ہے آٹھ اوساف ہونا ضروری ہے ایک تو مسلمان ہو دوسرے عاقل ہو تیسرے بالغ ہو چوتھے متقی ہو اور پانچویں روایت کرنے کے لائق ہو چھوٹا بچہ نہ ہو گود کا چھوٹے بچے بھی صحابی ہوتے ہیں لیکن وہ روایت کے لائق نہیں ہوتے اسی طریقے سے فاسق نہ ہو فاجر نہ ہو بداتی نہ ہو یہ آٹھ اوساف اگر کسی راوی کے اندر کسی ناقل کے اندر موجود ہیں تو سمجھو وہ راوی عادل ہے ضابط کا کیا مطلب ہوتا ہے ضابط کا مطلب یہ ہوتا ہے نقل کرنے والا یا روایت کرنے والا حدیث کو یا خبر کو نقل و بیان کو اچھی طرح حفظ کیے رہے حفظ کے اندر گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے ضبط تام ہونا چاہیے اس کا یہاں تک کہ اگر اس نے ذہن میں رکھا ہے اس کو دل میں رکھا ہے تو اچھی طریقے سے اس کو دماغ میں رکھے اور اگر اس نے لکھا ہے تو لکھنے میں بھی بڑی احتیاط برتے یہاں تک کہ کہا گیا کہ خوبیب کو حبیب نہ لکھے حبیب کو خوبیب نہ لکھے جبکہ خوبیب اور حبیب ایک جیسے ہوتے اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تو کچھ پتا نہیں چلتا کہ یہ حبیب لکھا ہوا ہے کہ خوبیب لکھا ہوا ہے اللہ یکتب الخوبیب حبیبا خوبیب کو حبیب نہ لکھ دے اس طریقے سے لکھنے میں احتیاط برتی ہو یاد کیا ہو حدیث کو تو اچھی طرح یاد کیا ہو اور لکھا ہو تو اچھی طرح لکھا ہو یہ ہے ضبط راوی ناقل عادل ہو اور ضابط ہو یہ تو تین شرطیں وجودی ہیں دو شرطیں عدمی ہیں دو شرطیں عدمی کون سی ہیں کہ علت نہ ہو کوئی علت کا مطلب کیا ہے سند کے اندر یا متن کے اندر کوئی گڑبڑی نہ ہو گئی ہو مثلا راوی کا نام تھا انس ابن مالک لکھنے والے نے مالک ابن انس کر دیا دیکھو ہے بڑی باریک بات انس ابن مالک مالک ابن انس بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے لیکن یہاں بیٹا باپ ہو گیا باپ بیٹا ہو گیا بہت اہم بات ہے تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے اگر ایسی بات ہے تو کہتے علت موجود ہے اور عدم شزوز ایک آدمی سکا تو ہے ناقل سکا تو ہے لیکن اپنے سے زیادہ سکا کے اوسط کی مخالفت کرتا ہے یا اسی طریقے سے سکا ہے مگر پورے جماعت سکا کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ حدیث شاز ہے اس کے اندر شجو پایا جاتا ہے یہ تین شرطیں وجودی اور دو شرطیں عدمی اگر پائی جائے تو حدیث صحیح ہوتی ہے اور حدیث حسن کسے بولتے یہ پانچوں شرطیں حدیث حسن میں بھی پائی جاتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ حدیث صحیح کے اندر ضبط تام ہوتا ہے راوی کا اور حدیث حسن کے اندر ضبط خفیف ہوتا ہے ورنہ پانچ شرطیں جو حدیث صحیح میں پائی جاتی ہیں وہی پانچ شرطیں حدیث حسن میں بھی پائی جاتی ہیں اب اگر آپ حدیث صحیح اور حدیث حسن کو سمجھ گئے ہیں تو اب حدیث ضعیف بھی سمجھ لیں کہ ما فقد شرط من شروط الحسن حسن کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے مثلا پانچ شرطیں حدیث صحیح میں پانچ شرطیں حدیث حسن میں اگر حسن کی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نکل جائے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے حدیث صحیح یہ ہے حدیث حسن یہ ہے اور حدیث ضعیف یہ ہے ہم یہ بتلا رہے تھے آپ کو کہ نقل و بیان میں ناقل کا عادل اور ضابط ہونا ضروری ہے جیسے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سند لاتے ہیں سند کیسی لا رہے ہیں مکی ابن ابراہیم اس کے بعد یزید ابن ابی عبید مولا سلمہ مولا سلمہ روایت کرتے سلما ابن اکوا سے اور سلمہ ابن اقوا روایت کرتے جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے کتنے لوگ ہیں پہلے مکی ابن ابراہیم مکی ابن ابراہیم روایت کرتے یزید یزید ابن ابن ابو ابو عبید عبید سے کون ہے مولا ہے اور یہ مولا یزید ابن ابو عبید روایت کرتے ہیں حضرت سلما ابن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحابی ہیں اور حضرت سلما ابن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ سند ہے اب بات جو کہی گئی ہے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے نقل اور بیان جو کچھ ہے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اس کا مدار کیا ہے ہم یہ دیکھیں کہ مکی ابن ابراہیم کیسے ہیں اس کے بعد دیکھا جائے یزید ابن ابو عبید کیسے ہیں اگر لنک کے اندر جتنے لوگ ہیں اگر عادل اور ضابط ہیں تو حدیث صحیح ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لو اب دیکھو خبر دینے والے یہ سند کے اندر کتنے ہیں مکی ابن ابراہیم برابر یزید ابی عبید جو مولا سلمہ ہے وہ سلمہ ابن سے روایت اب تینوں کی تحقیق کر لو حضرت سلما ابن میں صاحب نے فرما دیا رضی اللہ و رضوان ان کے اوپر جرح نہیں ہوگی اب یہ دیکھا جائے گا یہ یزید ابن ابی عبید کون ہے اگر یہ پتا چل جائے تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ راوی صحیح ہے عادل اور ضابط ہے تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ مکی ابن ابراہیم کون ہے مکی ابن ابراہیم کے بارے میں اگر یہ پتا چل جائے تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ عادل اور ضابط ہیں تو اب جب تحقیق ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ تحقیق کر لینے کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ راوی جھوٹا نہیں ہے راوی عادل اور ضابط ہے تو پوری خبر کو لے لو نا تو پوری خبر کی قبولیت کا مدار صنعت کے اوپر ہے اگر صنعت کے اندر راوی عادل اور ضابط ثابت کر دیے جائے تو پوری خبر صحیح مانی جائے گی اور قرآن کہتا ہے اس خبر کو لیا جائے گا یہ ہے حدیث پرکھنے کا انداز تقریباً محدثین نے جرح و تعدیل کے اماموں نے حدیثوں کو پرکھنے کے لیے کتنی کسوٹیاں سو سے زائد کسوٹیاں بنائی ہیں اگر ایک کسوٹی سے حدیث بچ کر نکل جائے تو دوسری کسوٹی پر نہیں بچتی ہے دوسری کسوٹی سے بھی اگر کسی طرح بچ کر نکل جائے تو تیسری کسوٹی سے نہیں بچتی ہے اور تیسری کسوٹی سے اگر بچ کر نکل جائے کہاں تک بچ کے نکلے گی سو کسوٹیاں ہیں کہیں نہ کہیں پتہ چل جائے گا نا کہ جس چیز کو ہم سونا سمجھ رہے تھے در حقیقت پیتل تھا تین کسوٹیاں بتا چکی کہ یہ سونا ہے لیکن ابھی سو کسوٹیوں سے گزرنا ہے ابھی ان کو سو کسوٹیوں سے گزرنا ہے تب جا کر کے یہ معلوم ہوگا کہ یہ سونا ہے یا پیتل ہے دو تین کسوٹیوں سے اگر پیتل گزر گیا سونا بن کر کے تو اگلی کسوٹیاں بتا دیں گی کہ یہ پیتل ہے ہٹاؤ اس کو یہ سونا نہیں ہے اور احادیث کو پرکھنے کے لیے محدثین نے بڑی بڑی شرطیں رکھی ہیں اور بڑی بڑی کسوٹیاں زبردست معیارات قائم کیے ان معیارات سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا اور اللہ تبارک و تعالی نے محدثین کو ایسی پہلی نظر عطا فرمائی تھی کیا مجال کوئی حدیث ضعیف ان کی نگاہوں سے بچ کر نکل جائے اور صحیح بن کر کے نکل جائے جب تک کہ اس کو اچھی طرح پرکھ نہ لے ثابت یہ ہوا کہ نقل اور بیان کی قبولیت کا دار و مدار ناقل کے اور راوی کے عدل و ضبط کے اوپر ہے اگر راوی عادل اور ضابط ثابت ہو جاتا ہے بیان کو خبر کو اثر کو حدیث کو چپ چاپ لے لیا جائے اس کے لینے کا حکم خود قرآن نے دیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اعتراض کی گنجائش کہاں ہے حدیثوں کے اندر شکو کو شبہات پیدا کرنے کی گنجائش کہاں ہے تقریباً گیارہ ہزار صحابہ کرام حدیثوں کی روایت کرتے ہیں اور عمل کے اندر زیادہ تر آنے والی کتنی روایتیں متن کے اعتبار سے ایک لاکھ زیادہ تر عمل کے اندر آنے والی احادیث متن کے اعتبار سے کتنی ہے ایک لاکھ روایت کرنے والے صحابہ کتنے ہیں گیارہ ہزار اور اسانید اور ترک کے اعتبار سے تین لاکھ حدیثیں تو ایک ہی حدیث مختلف سندوں سے آ رہی ہے لیکن بات تو وہی ہے نا متن تو وہی ہے نا تو ہم کیوں نہ مان لیں کہ ایک لاکھ حدیثیں جو زیادہ تر عمل کے اندر آنے والی ہیں انہیں کو اپنے سامنے رکھیں اب بتائیے ایک لاکھ حدیثیں ہیں روایت کرنے والے صحابہ کتنے ہیں گیارہ ہزار ہر ایک صحابی کے اوپر دس حدیثیں مشکل سے آ رہی ہیں کیا ایک صحابی دس حدیثیں یاد نہیں کر سکتا تھا ایک بچہ یاد کر لیتا ہے پورا قرآن وہ تو بڑے ذہین لوگ تھے گیارہ ہزار صحاب کرام اور ایک لاکھ حدیثیں ایک صحابی کے اوپر دس حدیثیں نہیں آ رہی ہیں بتائیے حدیث کے اندر شک و شبے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے کہ حدیث کو محفوظ نہیں رکھا گیا ہوگا جبکہ صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حدیثوں کو لینے میں بڑی احتیاط برتتے تھے میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دادی آئی جن کا پوتا مر گیا تھا آ کر کے انہوں نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے میرا پوتا مر گیا ہے مجھ کو دادی ہوں قرآن و حدیث میں میرا حصہ کیا ہے اس کے ترکے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور حدیث بھی میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی جس میں دادی کا حصہ مقرر کیا گیا ہو فوراً حضرت مغیرہ ابن شعبہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت آپ غلط فتوا دے رہے ہیں غلط مسئلہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو ایک بٹے تین دلایا ہے سلوس دلایا ہے سلوس ایک بٹے تین دلایا ہے دادی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو یہ حدیث بیان کر رہے ہو تم جو یہ بات کہہ رہے ہو شاہد لو گواہ لو اس کے اوپر حضرت محمد ابن مسلمہ وہ موجود تھے کہا کہ مغیرہ ابن جو شعبہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے مغیرہ ابن شعبہ کی بات کی شہادت دی حضرت محمد ابن مسلمہ نے فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بیٹے تین کا فیصلہ دادی کے حق میں کر دیا ایک نقطہ اور ملا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو ہے اختلاف ہوا اختلاف کیوں ہوا حدیث کے نہ جاننے کی وجہ سے اور اختلاف ہونے کے بعد ختم ہو گیا حدیث کے آ جانے کے بعد نقطہ نہیں سمجھ رہا صحابہ کرام میں اختلاف ہوا وجہ حدیث معلوم نہیں تھی اختلاف ہونے کے بعد اختلاف ختم ہو گیا کیوں حدیث آ گئی آج اختلافات موجود ہیں ختم کیوں نہیں ہو رہے اس وجہ سے کہ حدیثوں کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے جو لوگ ائمہ کے اقوال اور آرا اور اشتہادات سے بری طرح چمٹے ہوئے ہیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے کسی طریقے سے تیار نہیں ہے اگر وہ امتیوں کے اقوال اور آرا اور اشتہادات کو چھوڑ کر کے حدیث نبوی کی طرف آ جائے احادیث نبویہ کو اپنا ہر سے جہاں بنا لے فوراً اختلاف ختم ہو جائے کیا یہ مثال اس بات کے حل کے لیے کافی نہیں ہے کہ اختلاف اگر ہو جائے اختلاف فطری ہے اور اختلاف کی وجوہات ہے ایک اختلاف فطری ہے اختلاف کے اسباب ہیں اختلاف ختم ہو سکتا ہے یہ تین باتیں یاد رکھا جائے اختلاف فطری ہے ہو جاتا ہے اختلاف کے اسباب ہیں جیسے یہاں لا علمی لا علمی سبب ہے اور اختلاف ختم ہو سکتا ہے تینوں باتیں جب موجود ہیں تو امت مسلمہ کیوں اختلاف کو باقی رکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کو باقی رکھا ہے انہوں نے اپنے پیٹ کے لیے اپنی ناک کے لیے اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے اپنے جاہو حشم کو باقی رکھنے کے لیے اپنے عزت و اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے ورنہ اختلاف ختم ہو جاتا جیسا کہ اس واقعے میں اس کا حل بتایا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک صحابی آئے تین مرتبہ سلام کیا جب جواب نہیں ملا حضرت عمر کے گھر سے تو واپس جانے لگے حضرت عمر نے جلدی سے دروازہ کھولا اور کہاں جا رہا ہوں ادھر آؤ کہ السلام علیکم وعلیکم السلام جا رہے ہو بولے ہاں حضرت تین مرتبہ سلام کیا جب گھر سے آواز نہیں آئی تو جانا ہی پڑ رہا ہے کہا کہ تین مرتبہ سلام کا جواب نہ آئے تو واپس چلے جانا چاہیے یہ حدیث ہے بولے ہاں جناب حدیث ہے یہ کہا کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے اللہ حضرت عمر کا کوڑا ہے اور دوسری طرف حضرت پریشان ہے کہ گواہ کہاں سے لاؤں اتفاق سے ایک صحابی مل گئے جنہوں نے آ کر کے گواہی دی تب ان صاحب کی جان چھوٹی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابے کرام بھی حدیث کو ایسے ہی نہیں لے لیتے تھے بلکہ اس کو قبول کرنے کے لیے شہادت مانگتے تھے شہادت مل جاتی تھی تب حدیث کو لیتے تھے ایک اور حدیث کے اوپر بڑا سخت اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے ہوتا ہے وہ حدیث ہے حدیث سلاس و کذبات بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ ان کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم صدیق تھے تھے نبی صدیق وہ سچے ہی نہیں سچائی کی انتہا پڑتے صدیق جو ہے بروزن فعیل ہے یہ مبالغے کا سیگا ہے جیسے کہتے ہیں سکران پیا ہوا ہے تو اس میں کچھ ہوش بھی رہتا ہے سکران میں جو پیے رہتا ہے شراب اس کے اندر تھوڑی بہت ہوش اور خیرد کی کیفیت ملتی ہے لیکن ایک ہوتا ہے سکیر بروزن فکر اتنا پیے ہوتا ہے کہ نالے میں پڑا رہتا ہے اس کو معلوم نہیں رہتا کہ میں کہاں پڑا ہوا ہوں گندگی میں پڑا ہوا ہوں یا کسی اچھی جگہ پر پڑا ہوا ہوں تو صدیق پر وزن فعیل ہے صرف آپ سچے نہیں تھے بلکہ سچائی کی انتہا پر تھے یہاں میں منکرین حدیث کے رد میں ایک نقطہ نکالنا چاہتا ہوں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ابو بکر تمہارے صاحب تو ایک عجیب بات بولتے ہیں کہتے میرا رسول کیا بول رہا ہے کہا کہ کہتے ہیں کہ رات میں میں چند لمحوں کے اندر بیت المقدس پہنچا وہاں سے میں آسمانوں کی سیر کرتا ہوا سدرت المنتہا تک پہنچا جنت اور دوزک کا مشاہدہ کیا پھر رات ہی کے اس حصے میں واپس مکہ آ گیا لگتا ہے کہ تمہارے صاحب کا دماغ برابر نہیں ہے ایسا کیسے ممکن ہے اللہ اکبر منکرین حدیث میں اور اس وقت کے جو موترزین تھے جو حضرت ابو بکر کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کر رہے تھے مشابہت ہے کہ نہیں منکرین حدیث کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس دور کے منکرین حدیث اب حکم بھی معلوم ہو جائے گا آ کر حضرت ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے صاحب ایک عجیب بات بول رہے ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ رات کے ایک حصے کے اندر وہ بیت المقدس گئے وہاں سے سات آسمانوں پر گئے جنت دوزت کا مشاہدہ کیا اور راتی کے اسی حصے میں آ گئے بھلا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اس بات کے بارے میں تم کیا بولتے ہو اللہ صدیق اکبر کو جنت الفردوس عطا فرمائے کیا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے تو بلا جھجک میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں ارے یہ تو بہت بعید بات ہے اس سے بھی بعید بات کے اوپر ہم ایمان لا چکے ہیں کہ چشم زدن کے اندر سدرت المنتہا سے جبرائیل میرے نبی تک آ جاتا ہے اس پر ہمیں یقین ہے یہ تو رات کے ایک حصے میں گئے بیت المقدس وہاں سے ساتوں آسمان پار کر کے گئے اور جنت دوزہ کا مشاہدہ کیا اس سے بعید بات کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں کہ چشمے زدن کے اندر جبرائیل آسمان سے زمین پر میرے نبی کے پاس آ جاتا ہے اللہ اکبر جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں حدیث پر جب کوئی انکار کرے تو اسے ایسا ہی جواب دینا چاہیے جیسا کہ صدیق نے جواب دیا تھا کہ اگر نبی کا قول ہے صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے وہ قول اور وہ عمل تو اس کو ماننے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے چاہے بات سمجھ میں آئے چاہے بات سمجھ میں نہ آئے بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے یہ بات حضرت صدیق کی سمجھ میں نہیں آئی جیسا کہ اس دور کے منکرین حدیث کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی لیکن ایمان دیکھیے کہ اگر میرا نبی بولتا ہے تو بالکل صحیح بولتا ہے ایسے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی کی بات آ جائے تو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے صحیح صنعت کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جائے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کفار مکہ میں اور منکرین حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے وہ کوئی بات نبی بولتے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو فوراً انکار کر دیتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے استحزا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے رات کے ایک حصے میں بیت المقدس جانا اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے رات کے اسی حصے میں واپس آ جانا عقل اس کو محال سمجھتی ہے منکرین حدیث بھی یہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم کیسے اس کو تسلیم کر لیں اس لیے کہ یہ بات دریات کے خلاف ہے ہماری عقل کے خلاف ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا تو حدیث تو کہتی ہے کہ یہ تین جھوٹ بولے بظاہر قرآن کا بیان حدیث کے بیان سے متصادم ہے قرآن بولتا ہے آپ صدیق سے سچائی کی انتہا پر تھے جن کے بارے میں جھوٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور حدیث بولے تین جھوٹ بولے تو قرآن اور حدیث تو ٹکرا گئے تو قرآن کو لیا جائے گا کہ حدیث کو لیا جائے گا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں تین جھوٹ سے مراد وہ جھوٹ نہیں ہے جو خلاف واقعہ ہوتا ہے جھوٹ کسے بولتے خلاف واقعہ بات کو جو حقیقت میں نہ ہو یہاں جھوٹ کا ایک اور مطلب ہوتا ہے جس کو توریا کہتے ہیں توڑیا یہ عام طور پر لوگوں کے درمیان رائج ہے جو مجازن کذب تو ہوتا ہے مجازن جھوٹ ہوتا ہے لیکن حقیقتن جھوٹ نہیں ہوتا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں انگریزوں کے زمانے میں ایک مولوی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے کچھ انگریز سپاہی آئے اور انہی کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے بھائی تم نے فلا شخص کو دیکھا ہے فلا شخص کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں ہے وہ صاحب جہاں کھڑے ہوئے تھے دو قدم پیچھے ہٹ گئے بولے ابھی وہ تو یہی تھے ابھی وہ آدمی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے وہ یہی تھا بتائیے یہ توریا ہے اور ایسا کلام جائز ہے کہ نہیں جائز ہے مجازن اسے قسم کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ جھوٹ نہیں ہے ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کہا سارا کے بارے میں کہ یہ میری بہن ہے توریا ہے یہ اس لیے کہ ہر عورت بیوی بھی حضرت آدم اور ہوا کے رشتے سے بہن ہی ہوئی تو کلام توریا پر مبنی ہے یعنی توریا مجازن قسم ہوتا ہے مگر حقیقت سچ ہوتا ہے تو وہ جھوٹ کا ہوا یہ تو کلام کی ایک قسم جس کو توریا کہتے ایسے ہی آپ نے کہا کہ انی سقیم میں بیمار ہوں اس میں بھی توریا تھا کہ تمہارے اس کفر کو دیکھ کر کے تمہارے حالات دیکھ کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے تم جن کی پوجا کر رہے ہو یہ پوجا کے لائق نہیں یہ پرستش کے لائق نہیں تمہاری یہ حالتیں دیکھ دیکھ کر کے میں بیمار ہو گیا ہوں یہ توریہ ہے اور سارے بتوں کو توڑ کر کے بڑے بت کے گردن میں کلاڑا لٹکا دینا پوچھے جانے پر یہ کہنا ابراہیم ان کو کس نے توڑا تو کہہ دیا ان کے بڑے نے تو ان کے بڑے نے دو مطلب ہے اس کا پورے شہر کا بڑا تو میں ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے اور جس کی گردن میں کلحال لڑکا ہوا ہے وہ بھی بڑا ہو سکتا ہے ان کا ان کے بڑے نے توڑا ہے تو بڑے کے اندر دو باتیں ہیں توریتن بڑا کہا جا سکتا ہے لہذا یہ کلام توریا پر مبنی اور توریا ایسا کلام ہوتا ہے جو مجازن جھوٹ ہوتا ہے مگر حقیقت سچ ہوتا ہے جب حقیقت میں وہ سچ ہے تو جھوٹ کیسے کہا جا سکتا ہے یا جھوٹ جو کہا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ در حقیقت اسی توریہ کو کسب کہہ دیا گیا ہے مجازن ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صدیق تھے حدیث میں اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایک سوال اور کیا جاتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آخر حدیثوں کے اندر شوکوں کو شبہات کیوں پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ سوال میری طرف سے بھی سمجھ لیجئے اور اس کا جواب میں خود دوں گا حدیث میں لوگوں نے شکو شبہات کیوں کیے عبداللہ ابن سبا سے لے کر کے ولیم میور گولڈ زیہر اور ہندوستان میں عبداللہ چکرالوی تک یہ جو پورا سلسلہ ہے منکرین حدیث کا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے حدیث میں تشکیق پیدا کرنے کی کوشش کیوں کی حدیث میں شکو کو شبہات پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اس کا جواب میں دیتا ہوں جواب یہ ہے کہ کہیں خزانہ رکھا ہوا ہو اور ڈاکوؤں کو وہ خزانہ لوٹنا ہو تو سب سے پہلے ان کی راہ میں ان کے مقصد اور مدعا کی راہ میں ہائل ہوتے ہیں پہرے دار تو ڈاکو کیا کرتے ہیں کہ خزانہ لوٹنا ہے تو پہلے پہرے داروں کو گولی مار دی جائے پہرے داروں سے نمٹ لیا جائے ایسے ہی قرآن خزانہ ہے اور احادیث شریفہ اس خزانے کی پہرے دار انہوں نے یہ کیا کہ خزانے کے پہرے داروں کو ہٹا دیا جائے اور جس طرح چاہے خزانے کے اوپر تصرف کیا جائے لہذا انہوں نے پہرے داروں کو گولی مارنے کی کوشش کی حدیثوں کے اندر تشکیق پیدا کرنے کی کوشش کی کہ حدیثیں اگر جو خزانے کی پہرے دار ہے قرآن کی پہرے دار ہے یہ سامنے سے ہٹ گئی پھر ہم جس طرح چاہیں گے قرآن کے اندر منمانی کریں گے قرآن کی آیتوں کو اپنے خواہشات کے تابے بنا لیں گے اپنے فکر کے تابے بنا لیں گے اپنے نفس کے تابے بنا لیں گے اپنے نظریات کے تابے بنا لیں گے اپنی طبیعت کے تابع بنا لیں گے قرآن کو بازیچے اطفال بنا لیں گے گویا حدیثیں قرآن کو بازیچے اطفال بنانے نہیں دے رہی ہیں بنانے نہیں دے رہی تھی لہذا منکرین حدیث نے کوشش یہ کی کہ قرآن کے اندر منمانی تعویلات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن پر سے قرآن کے خزانے پر سے احادیث کے پہرے داروں کو ہٹا دیا جائے ان کو گولی مار دی جائے لیکن الحمدللہ پہرے داروں کی حفاظت کے لیے اور لوگ بھی موجود تھے انہوں نے پہرے داروں کی حفاظت کی اس طریقے سے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی منکرین حدیث یہ ڈاکو قرآن حکیم کا خزانہ لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے پہرے دار اپنی جگہ پر موجود رہے الحمدللہ پہرے داروں کی حفاظت کی گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی تھی اور حفاظت کا بندوبست بھی فرمایا انتظام بھی فرمایا اب آخری بحث رہ جاتی ہے کہ منکرین حدیث یہ دائر اسلام کے اندر ہیں یا دائر اسلام کے باہر ہیں جواب یہ ہے کہ جو قرآن حکیم کے بعد احادیث شریفہ کو دوسرا ماخذ شرعی نہ مانے وہ دائر اسلام سے خارج ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہیں رک کر کے ایک اور نقطہ سمجھ لیا جائے کچھ لوگ تو دل سے اعتقاد حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں وہ دائر اسلام سے خارج ہے کچھ لوگ ہیں جو عمل سے احادیث کا انکار کرتے ہیں نمازیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سڑک کے ساتھ ثابت ہیں اس طرح نماز نہیں پڑھتے بلکہ اپنے اماموں کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر پڑھتے ہیں ایسے بہت سارے اعمال کے اندر وہ احادیث کا عمل انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ دائر اسلام کے اندر ہیں یا دائر اسلام سے باہر ہیں خود فیصلہ کر لیجئے ایک ہے اعتقادی منکر اور ایک ہے عملی منکر انکار میں دونوں برابر ہیں ایک دل سے انکار کرتا ہے کہ حدیث دوسرا ماخذ شرعی ہے ہی نہیں اور دوسرا عمل سے انکار کرتا ہے کہ میں نبی کی اس بات کو نہیں مانتا نبی کے اس طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتا تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن انکار کی حد تک جہاں تک انکار کا پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم پر تو دونوں اللہ کے فضل سے کھڑے ہوئے ہیں رہا مسئلہ کوئی تمام احادیث کو مانتا ہے لیکن کچھ احادیث کا انکار کرتا ہے مثلا اسی حدیث شہر کا بعض لوگوں نے انکار کیا ہے جادو والی حدیث کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو نہیں ہوا تھا جادو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مان لیا جائے تو ذات نبوت متاثر ہوتی ہے نبوت متاثر ہو جائے گی رسالت کا وصف متاثر ہو جائے گا لہذا نبی کے اوپر جادو نہیں ہوا تھا بعض لوگوں نے حدیث سیر کا انکار کر دیا تو کچھ حدیثوں کا انکار کرنے والے یا مثلا حدیث سیر کا انکار کرنے والے ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے ان کی تکفیر کی جائے گی کہ نہیں اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ تکفیر کے اصول و آداب کیا ہے تکفیر کے اصول و آداب جانے بغیر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا کسی سے کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا سے میری مراد ان لوگوں سے جو کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں جیسے حدیث شہر کے منکرین تکفیر کے اصول کیا ہے پہلے اصل تو یہ ہے کہ خوف سے حدیث کا انکار نہ کر رہا جیسے حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک آدمی نے مرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور اس نے کہا کہ اس طرح اگر مجھے جلا دو گے تو اللہ میری راکھ کو اکٹھا کر کے مجھے زندہ نہیں کر پائے گا اس وجہ سے میرا حساب کتاب نہیں ہوگا بیٹوں نے اس وسیعت کے اوپر عمل کیا مرنے کے بعد اس کو جلا دیا اس کی راک کو بکھیر دیا اللہ تعالی نے اس کی راک کو اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد اس کو انسانی شکل دی اور اس سے پوچھا تو نے ایسی حرکت کیوں کی کہا کہ اللہ تیرے خوف کی وجہ سے تیرے ڈر کی وجہ سے تو دیکھو فرتے خوف کی وجہ سے اس نے اللہ کی ایک صفت کا انکار کیا احیاء موتا کا لیکن چونکہ خوف کی وجہ سے تھا خوف کی زیادتی کی وجہ سے تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس اس کے انکار کو تسلیم نہیں فرمایا بلکہ حکم دیا اسے جنت پہ ڈال دو جبکہ اس نے اللہ کی ایک صفت کا انکار کیا تھا موتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے لیکن چونکہ اس نے فرتے خوف سے ایسا کیا تھا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس اس کے انکار کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کے باوجود اسے جنت میں ڈالنے کا حکم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حدیث کے انکار کے پیچھے فرت خوف نہ ہو اسی طریقے سے فرت مسرت بھی نہ ہو یہ تو بہت زیادہ ڈر کی وجہ سے اس نے ایسا کہہ دیا تھا کفر بول گیا تھا وہ اللہ ایک صفت کا انکار کر گیا تھا اور زیادہ خوشی کی وجہ سے بھی اگر کوئی آدمی کفر بچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معاف کر دیتا ہے اس کے اس کفریہ کلمے کو تسلیم نہیں کرتا مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ایک آدمی اونٹنی کے اوپر جا رہا ہے ایک جگہ اونٹنی کو چھوڑ دیا اس نے اور پیڑ کے نیچے سو گیا اونٹنی کے اوپر اس کا توشا اس کا پانی اس کا سارا سامان اونٹنی غائب ڈھونڈا اونٹنی نہیں ملی رو رہا ہے زاروں کتار کہ اب میں اس سارا میں بھٹک بھٹک کر کے بھوکا پیاسا مر جاؤں گا روتے روتے سو جاتا ہے سوتے ہی اسے کچھ آہٹ کا احساس ہوتا ہے اٹھ بیٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی ماں توشا کے پانی کے اس کے سامنے پھرا کر کے کڑی ہو گئی ہے مارے خوشی کے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا معبود ہوں الٹا بول گیا دیکھو فرت مسرت سے ایک کفری کلمہ بول گیا کفری جملہ بول گیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آ گئی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو کسی بندے کے توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا کہ اس کو خوشی ہوئی ہے فرتے مسرہ سے الٹا بول گیا بولنا چاہیے تھا کچھ بول گیا کچھ آگے بڑھیے تیسری چیز علم شرط ہے جہل مانے ہے اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے جہالت کی وجہ سے کسی حدیث کا انکار کر رہا ہے تو تکفیر کا فتوا نہیں دیا جائے گا بلکہ اسے علم دیا جائے گا تبلیغ الحجہ حجت کو پہنچایا جائے گا اس کے پاس اور اگر اسے شبہ ہو رہا ہے تو ازال شبہات کیا جائے گا علم یہ شرط ہے جہل مانے ہے اگر جہالت کی وجہ سے بول رہا ہے علم نہیں ہے تو تکفیر کا حکم نہیں لگایا جائے گا ایک اور بات کہ تعمد کی وجہ سے نہ کر رہا ہو تعمد میں نے جان بوجھ کر کے تعمد شرط ہے اور خطا یہ مانے ہے اگر غلطی سے کسی حدیث کا انکار کر دیتا تو تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا اس لیے کہ وہاں امدن بات نہیں پائے گی تعمد نہیں پائے گیا تعمد تکفیر کے لیے شرط ہے اس لیے کہ وہاں خطا مانے ہے لہذا تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا اور ایک اور چیز تعویل صحیح کر رہا ہو کسی حدیث کا انکار کر رہا ہو تو کسی تعویل صحیح کی بنیاد پر یہ تعویل صحیح یہ شرط ہے تعویل باطل یہ جو ہے مانے ہے اگر تعویل صحیح کر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے اس کے اوپر فوراً تکفیر کا حکم نہیں لگایا جائے گا اگر تعویل صحیح موجود ہے یہ تو شرط ہے تعویل باطل یہ معنی ہے تعویل کر رہا ہے بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تکفیر کا حکم نہیں لگایا جائے گا اب یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی حدیث سحر کا انکار جو کر رہا ہے کس وجہ سے نہیں کر کس وجہ سے کر رہا ہے کہہ رہا میں تعویل کرتا ہوں تو اس کے سامنے دلائل رکھے جائیں گے دلائل اگر اس کی سمجھ میں تھوڑے بہت آ جاتے ہیں لیکن تعویل کی گنجائش باقی رہتی کہتا ہے پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی یعنی اب بھی تعویل کا امکان ہے تو اس کے اوپر تکفیر کا حکم لگانے میں احتیاط برتا جائے گا معاملہ اللہ کو سونپ دیا جائے گا کہ جان بوجھ کر کے یہ بول رہا ہے کہ اب بھی تعویل باقی اب بھی میری سمجھ میں بات نہیں آئی یا یہ سچ مچ صحیح کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں اچھی طریقے سے یہ بات نہیں آئی معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا وامرہ اللہ اور حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تکفیر عام تو کیا جائے جو حدیث سحر کا انکار کرے یا جو کسی حدیث کا انکار کرے جو صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہو اور صحابہ کرام کے درمیان متفق علیہ حدیث رہی ہو تابعین کے درمیان متفق علیہ رہی ہو تبا تابعین کے درمیان متفق علیہ رہی ہو اور سلف کا اتفاق رہا ہو تو ایسے لوگوں کے بارے میں تکفیر عام کیا جائے گا تکفیر عام کا مطلب کیا جو اس حدیث کا انکار کرے اس نے در حقیقت کفر کا ارتکاب کیا یہ نہیں کہا جا سکتا فلا زید نے فلا صاحب نے زید نے چونکہ اس حدیث کا انکار کیا لہذا زید کافر ہے تکفیر معین کرنا مشکل ہے تکفیر عام کیا جائے تاکہ لوگ جو بھولے بھالے ہیں وہ کہیں انکار حدیث کے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں تو تکفیر عام کی اجازت تو ہے لیکن تکفیر معین کے بارے میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تکفیر معین ذرا مشکل ہے اس لیے کہ خاص طور سے ہندوستان کے اندر چونکہ اسلامی قاضی نہیں ہے لہذا اسلامی قاضی کے تھرو اسلامی قاضی کے ذریعے یہ حکم لگایا جائے گا تکفیر معین کا چونکہ قاضی نہیں ہے لہذا تکفیر معین کے بارے میں احتیاط برتی جائے گی یہ تیسری قسط تھی انکار حدیث کے فتنے کے تعلق سے میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ بنیادی باتیں ذہن نشین کر لی گئیں تو الحمد للہ فتنے انکار حدیث سے نمٹنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں اور ہمارا ارادہ بھی یہ نہیں تھا کہ منکرین حدیث کے تمام اعتراضات کا احسا کروں اور ایک ایک اعتراض کو سامنے لا کر کے اس کا جواب دوں اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے کئی نشستوں کے اندر بھی اس طریقے کا امکان نہیں ہے بس میں نے اس طریقے کی چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جیسے ہانڈی کے ایک چاول کو دیکھ کر کے پوری ہانڈی کے چاولوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے اگر ایک چاول پکا ہوا دکھے تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی پورے ہانڈی کے چاول پک گئے ہیں ایسے ہی یہ نمونے پیش کر دیے گئے ہیں یہ نمونے اگر ذہن میں رہے تو الحمد للہ آدمی اپنے آپ کو فتنہ انکار حدیث سے محفوظ کر سکتا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کے عطا فرمائے واخر آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین جیسا کہ اس آشرے کی بہترین والے ترابی ہوگی تمام سے زیادہ سے زیادہ تعداد کی